ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا فروح و ریحان یعنی لفظ روح میں را کے ذمہ کے ساتھ سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکانوے